اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھئے